کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ انعد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں